السلام علیکم خواتین حضرات information systems series C S five zero seven lecture number بائیس مجاہد شاہی کے ساتھ آج ہم ایک نئے موضوع کا آغاز کریں گے ایک نئے انوائرمنٹ کے اندر گزشتہ لیکچر تک ہم نے گفتگو کی تھی سسٹم ڈیولپمنٹ لائف سائیکل کے حوالے سے جس میں ہم نے مختلف concepts like waterfall model incremental model iterative model اور پروٹوٹائپنگ کو ڈیٹیل میں دیکھا تھا آج ہم جس نئے سبجیکٹ کی طرف آ رہے ہیں اس کی اس کا تعلق سسٹم انالیسس سے ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے لیکچر کے اندر سسٹم انالیس کا ذکر کیا تھا اور سسٹم انالیسس کے ساتھ ڈیزائن کا ذکر کیا تھا سسٹم انالیسس چاہے ماحول انوائرمنٹ بزنس انوائرمنٹ جس میں کام ہو رہا ہے وہاں پہ مینوئل سسٹمس ہیں یا کمپیوٹرائزڈ سسٹمس کا ماحول کریٹ کرنا ہے جو بھی ماحول کریٹ کرنا ہے اس کے لیے یہ پہلے ضروری ہے کہ جس طریقے سے کام کیا جانا ہے یا جس طریقے سے کام کیا جا رہا ہے اس کو اینالائز کیا جائے اس کے فلوز کو سمجھا جائے کہ کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے کون کون سی جو ضروریات ہیں فنکشنل ضروریات ہیں ان کو کس طریقے سے پورا کیا جاتا ہے ڈاکیومنٹیشن کیا ہوتی ہے بزنس کا فلو کیا ہوتا ہے پروسیس فلو کیا ہوتا ہے یہ اور اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جاتی ہیں بیشتر اس کے اور دیکھے دیکھے جانے کے علاوہ ان کو اس نظر سے بھی ان کا تجزیہ کیا جاتا ہے کہ ان میں اگر کوئی ڈپلیکیشن ہو رہی ہے کوئی ایکٹیویٹی جو ہے وہ بار بار ہم کر رہے ہیں یا اس کو ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تو اس کو المنیٹ کیا جائے اور پھر خاص طور پہ جب ہم مینول سے کمپیوٹرائزیشن کی ٹرانزیشن کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے ایسے ہمارے سامنے پروسیسز آئے فنکشنز آئے جو کہ اب کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے جن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ کمپیوٹر جو ہے وہ یا کمپیوٹر پروگرام جو ہے ان پرٹیکولر فنکشنز کو آٹومیٹکلی ہینڈل کر دیتا ہے سو بہت ساری چیزیں ہیں جن کو اینالائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ایک ایسا سسٹم بنانے کی پھر کی کاوش ہوتی ہے کہ جی جو ہماری بزنس نیڈس کو مور ایفیشنٹلی اور مور افیکٹولی جو ہے وہ اس کو پورا کر سکے سسٹم انالیس کے ساتھ ساتھ ڈیزائن کی جو بات ہے وہ ضروری ہے کیونکہ جب تک آپ کسی چیز کو اینالائز نہیں کر لیں گے تو اس کا ڈیزائن جو ہے وہ نہیں دیا جا سکتا کہ کیا ہم کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم کس قسم کا انوائرمنٹ کریٹ کرنا چاہتے ہیں جب یہ دونوں کام ہو جائیں گے تو پھر کمپیوٹرائزیشن کے حوالے سے چیز آتی ہے کہ جی اس ڈیزائن کی بیسس کے اوپر آگے جا کر کے ہارڈ کوڈنگ کی جاتی ہے وہ ایپلیکیشن سافٹ ویئر لکھے جاتے ہیں جن سے کہ وہ فنکشنس جو ہیں وہ پرفارم ہونے ہیں اور بزنس کی ٹرانزیکشنل پروسیسنگ ساری ہونی ہے ریکارڈنگ ہونی ہے انالیسس بزنس انالیسس ہونے ہیں رپورٹس نکلنی ہیں وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن انالیسس اسٹیج کے اوپر ان تمام ایشوز جو میں نے ابھی ذکر کیے ان کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ سسٹم کو دیکھنا پڑتا ہے تو سسٹم انالیسس سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے اور پھر اس کے بعد ڈیزائن پہ جائیں گے جو ویریس اسٹیجز ہیں کس کس چیز کے ڈیزائن کے لیے کیسے کیا جاتا ہے اس میں ٹولز کیا استعمال ہوتے تو یہ تمام معاملات جو ہیں یہ ہم ڈسکس کریں گے تو آئیے آج کا ہم لیکچر جو ہے اس کو شروع کرتے ہیں سسٹم انالیسس اس کا ڈیفینیشن کیا ہے can be defined as the study of business problem domain to recommend improvements and specify the business requirements for the solution اس ڈیفینیشن کا بیسکلی مطلب یہ ہے کہ سسٹم analysis ان تمام پیرامیٹرز اور سفیئر آف بزنس کو اینالائز کرتا ہے دیکھتا ہے سمجھتا ہے کہ جہاں پہ کوئی پرابلم ہے یا جہاں پہ ہمیں کمپیوٹرائزیشن کرتا ہے کیونکہ جب تک ہم اس ماحول کو نہیں سمجھتے اس پروسیس کو نہیں سمجھتے اس بزنس انوائرمنٹ کو نہیں سمجھتے اس وقت تک ایک ایسی سولوشن ڈیزائن کرنی یا ڈیفائن کرنی جو ہے وہ ذرا مشکل کام ہے کیونکہ ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ یہ بزنس یا یہ انڈسٹری یا یہ فیکٹری یا یہ مل جو ہے یہ کس طریقے سے کام کر رہی ہے کیا ہم یہ سوچ لیں کہ جی اگر ہم نے ایک فیکٹری کا ڈیزائن کوئی سسٹم کیے ہیں تو ایک ریسٹورینٹ کا سسٹم بھی بائنا ہی ویسے ہوگا یا ایک فارمیسی کا سسٹم بھی وہی ہوگا یا اسٹاک ایکسچینج کا سسٹم وہی ہوگا یا بینک کا سسٹم وہی ہوگا ہرگز نہیں ہر انوائرمنٹ فرق ہے اور within these various segments بھی نو ٹو انسٹیٹیوشن اور organisations are going to be run in the same fashion اور may have the same kind of requirements in terms of management needs so you have to study what entire process are about what the environment is and what are the parameter the system تو this is basically what this definition means لیکن اس سے کچھ ذرا آگے بھی باتیں ہیں اب وہ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ پرابلم یا جو سچویشن ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے یا تو پورا وہ سسٹم دیکھنا پڑے گا اس پورے سسٹم کو اینالائز کرنا پڑے گا یا اس مخصوص حصے میں جانا پڑے گا کہ جہاں پہ کوئی پرابلم جس کو کہ ہم نے ریزالو کرنا ہے یا جس کے لیے ایک سولوشن پرووائڈ کرنی ہے اس کے حوالے سے ہمیں ڈیٹیل میں اسٹڈی کرنی پڑے گی اس پورے سسٹم کی اسٹڈی کا مطلب ظاہر ہے کہ اپنے آپ کو انفارم کرنا کہ جی یہ سسٹم کیا ہے اور اس کی سمجھ میں اضافہ کرنا ہے یہاں پہ میں کچھ اس قسم کا ایک مثال جو ہے وہ اس قسم کی ہے کہ شخص اگر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کو کہتا ہے کہ جی مجھے درد ہو رہی بھائی درد ہو رہی ہے سارے جسم میں ہو رہی ہے کسی جسم کے مخصوص حصے میں ہو رہی ہے کل کھایا کیا تھا کل پیا کیا تھا یہ اب ڈائگنوسس کا معاملہ چل رہا ہے ڈاکٹر سمجھنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اس کو جو درد یہ کہہ رہا ہے وہ درد کیا ہے کس جگہ پہ ہے کس قسم کی درد ہے جب تک وہ یہ نہیں سمجھ پائے گا پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہو جائے گا کہ یہ شخص اس کے ہیبٹس کیا ہیں یہ کھاتا کیا ہے یہ پیتا کیا ہے اس کی ڈیوٹی آورز کیا ہیں یہ کام کس قسم کا کرتا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو شاید اس کو ڈیفائن کرتی ہیں کہ جی ڈائگنوس میں مدد دیں گی وہ اینالائز اب کر رہا ہے اس انڈیویجل کو اور اس اینالیس کا پارٹ جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ جی آپ یہ فلانے ٹیسٹ کرا لیں ایکس ریز کرا لیں اور مختلف قسم کے مشینی جو ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی آپ کروائیے اور پھر جا کر کے جب وہ ساری پکچر اس کے سامنے آ جاتی ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ اچھا صاحب یہ اب ڈائگنوس ہے کہ آپ کی یہ درد جو ہے یہ اس وجہ سے ہے اس کا یہ علاج ہے یہ ایک کمپلیٹ ڈائگنوس ہے آف دیٹ انڈیویجل ہاں اگر ہم جا کر کے یہ کہ صاحب میرے انگلی میں درد ہو رہی ہے تو وہ پھر انگلی ہی دیکھے گا کہ جی کہیں بھیجی گئی کہیں کسی دروازے پہ آ گئی کہیں زور سے لگ گئی کس وجہ سے کیا ہوا تو یہ ڈائگنوس یا انالس انالس جو ہے اس کو آپ اس حوالے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شاید ڈائگنوسس ہے جو ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے in order to create or to find a solution تو یہ تو ڈیفینیشن ایک جو میں نے آپ کو دیا اس کے حوالے سے بات تھی اب ایک اور ڈیفینیشن بھی ہے اور وہ ڈیفینیشن جو ہے وہ یہ ہے کہ problem solving technique decompose a system into its component pieces for the purpose of studying how well those component parts work and interact to accomplish the purpose پھر سے غور کرتے ہیں اس ڈیفینیشن پہ a problem solving technique decompose system decompose یعنی breaks the system into smaller parts parts for the purpose of studying how well these parts work and interact to accomplish purpose. وہی بات جو ابھی ہم کر رہے تھے اس جو اگزامپل میں نے آپ کو دیا اس کے حوالے سے بھی یہ ڈیفینیشن جو ہے صحیح آتا ہے کہ جی آپ پورے جو انوائرمنٹ ہے اس پرٹیکولر بزنس کا اس پرٹیکولر سسٹم کا اس کو آپ مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں آپ کہتے ہیں اچھا پیٹ کی درد ہے پیٹ پیٹ میں درد بھی ہو سکتی ہے پیٹ کی وجہ سے تو نہیں ہے پیٹ کی کوئی بیماری تو نہیں ہے ٹانگ کی بیماری ہے کس چیز کی دباغ کی بیماری ہے کس چیز کی بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کو سر کی درد ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے نظر کمزور ہے فنا ہے بہت ساری چیزیں تو پارٹس میں آپ لے جاتے ہیں ڈائگنوس کرتے ہیں اور کوشش یہ ہے کہ جی اب اس سارے پارٹس کے کو چیک آؤٹ کرنے کے بعد کیونکہ ان سب نے مل کے ایک گاڑی جو ہے اس کو آگے چلانا ہے انسان کو بھی آگے سب سسٹم فنکشنل ہوں گے اور صحیح کام کر رہے ہوں گے تو انسان بھی صحیح چلے گا ورنہ کہیں نہ کہیں کوئی پرابلم آ جائے گی تو اس ڈیفینیشن کے حوالے سے سب سے پہلے تو آپ جو سسٹم ہے جس کو آپ دیکھ رہے ہیں جو کریٹ کرنا ہے یا جو انوائرمنٹ جس میں سسٹم کریٹ کرنا ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں اور اس کو میپ کر رہے ہیں اس کے بعد آپ ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں مختلف جو اجزاء ہیں مختلف جو پورشنز ہیں ان میں ڈرل ڈاؤن کر رہے ہیں ٹو فائنڈ آؤٹ کہ جی ایکچولی ہوتا کیا ہے یہاں اس پرٹیکولر فنکشن اور اس کے سب فنکشن کے اندر کیا ہوتا ہے اور اس سے حاصل کیا ہوتا ہے اور پھر آپ اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ شاید یہی سارا کام جو ہے ہم کسی اور ترکیب سے کر سکیں کیونکہ بہرحال مینوئل انوائرمنٹ اور کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں فرق تو اب تک واضح ہو چکا ہوگا دو ایسپیکٹس جو ہیں وہ اس سارے معاملے کے اندر بڑے ہوتے ہوتی نمبر ایک ورکبلٹی یا functionality of the sub systems اور نمبر دو level of interaction with other components of the system وجہ کے سب فنکشن مل کے سسٹم کو چلانا ہے اور جو آبجیکٹو ہے اس کو اچیو کرنا آبجیکٹو کسی رپورٹ کو حاصل کرنا ڈیٹا کو پروسیس کر کے اس کو اینالائز کر کے ایک رپورٹ فارم میں دینا وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم سمجھیں لیکن صرف یہ مقصد شاید نہ ہو سسٹم کا یہ بھی ہے مقصد کہ جی اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کی وجہ سے سائملٹینئسلی اگر دو یا تین یا چار اور ایکٹیویٹیز پہ افیکٹ آتا ہے یا اس سے وہ ایکٹیویٹیز سٹارٹ ہوتی ہیں تو ان کی آپس میں لنکیج یا انٹرفیس جو ہے وہ بھی صحیح ہو اور اس میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے اور وہ اسموتھلی ورک آؤٹ کرے لہذا اینالائز کرتے وقت سسٹمس مین سسٹمس اور ان کے سب سسٹمس مین فنکشنس ان کے سب فنکشنس ہر لیول تک right down to the lowest level have to be studied in order to do a good job later of designing بہت دفعہ پرابلم ہوتی ہے پرابلم کیا ہوتی ہے کہ the management appears to be unaware of what is happening from one end to the ultimate end in the business اس میں کیا کچھ ہونا چاہیے کیا کچھ ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا کیونکہ شاید management is more worried about achieving the end result rather than going into the various detail and technicalities کے جی یہ سب چیز کیسے کر دی بس ہو رہی ہے نا تو بس ٹھیک ہے مل تو رہی ہے نا چیز یہ آبجیکٹو جب اپروچ اس قسم کی ہوتی ہے تو پھر پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کبھی اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ یہ logically step by step approach اس سارے آبجیکٹو کو اچیو کرنے کی کیا ہو سکتی ہے اب جس وقت ہم کمپیوٹرائزیشن کرتے ہیں تو کمپیوٹرائزیشن کے اندر لاجیکل موومنٹ جو ہے اور ریزنگ اور step by step approach becomes absolutely essential آپ یہ نہیں کہ جی ایک جگہ جی ٹھیک ہے یہ کوئی بات نہیں یہ نہیں ہو رہا نا نہیں کوئی بات نہیں یہ والی اپروچ نہیں آپ اختیار کر سکتے you have to go by step by step and in very logical sequence manual environment اور کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے ہم کے حوالے سے بہت ساری گفتگو پہلے بھی کر چکے ہیں انفارمیشن سسٹمس جو ہیں وہ ڈیزائن اور ڈیولپ دونوں ماحول کے لیے دونوں انوائرمنٹس کے لیے کیے جاتے ہیں کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے لیے بھی اور مین کے لیے بھی سسٹم انالیسس بھی دونوں سچویشن میں کیا جاتا ہے جس کے اندر بزنس پروسیس پروسیسز اور فلو آف ڈاکومینٹس کو کور کیا جاتا ہے فلو آف ڈاکومینٹس کے اندر اب کیا کیا چیز آتی ہے اس میں ڈاکومینٹس بینگ پرڈ source of origin of these documents بھائی یہ اوریجنیٹ کہاں سے کرتا ہے یہ شروع کہاں سے ہوتا ہے ڈاکومینٹ کیسے اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی کسی نے آخر سوچا ہوگا نا کہ جی ایک درخواست لکھی جائے یا ایک سلپ بنائی جائے اور اس سلپ سے پھر آگے ایکٹیویٹی جو ہے وہ چلے مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے کسی ملازم نے اگر گھر پہ جو ملازم ہے اس نے اگر چھٹی پہ جانا ہوتا ہے تو وہ آ کے کہتا ہے کہ ہاں جی مجھے چھٹی چاہیے اور آپ کو زبانی اس کو یا چھٹی دے دیتے ہیں یا نہیں دیتے یہ سارا کام زبانی ہو جاتا ہے لیکن جب آپ بزنس کے اندر آتے ہیں تو یہ کام جو ہے یہ بزنس میں اس طریقے سے نہیں ہوتا کیونکہ بزنس لاز کے حوالے سے آپ نے اس کو ایکس نمبر آف چھٹیز دینا ہے وہ انٹائٹل ہوتا ہے اس انٹائٹلمنٹ کا بیسس جو ہے وہ بھی لا میں ڈیفائن کیا گیا ہے لہٰذا اس کا ریکارڈ بھی رکھنا پڑتا ہے اس کی درخواست جو ہے وہ بھی ہونی پڑتی ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ وہ غیر حاضر غیر حاضری لگ جائے اس کے بلکہ اس کو لیو آف ایبسنس جو ہے وہ گرانٹ کر رہے ہیں آپ اور امپلائر گرانٹ کر رہا ہے اور اس کی جگہ جو کام کرنا ہے جس کو بھی کرنا ہے اس کو بھی اس نے اپوائنٹ کرنا ہے تو وہ جو چھٹی دینے والا ہے اس کو ایک کاروائی کرنی ہے جس کے محکمے میں یا جس کے ڈپارٹمنٹ میں یا جس کے سیکشن میں وہ کام کر رہا ہے اس کو یہ سوچنا ہے کہ اچھا یہ شخص جو ہے یہ اگر چار دن کے لیے یا دو دن کے لیے یا تین دن کے لیے نہیں ہوگا تو اس کی جگہ کون آلٹرنیٹلی اس کا کام کرے گا تو یہ بہت ساری چیزیں جو ہے مختلف اب ایک چیز جو ہے وہ مختلف فنکشنز کو یا مختلف ایکٹیویٹیز کو شروع کر رہی ہے وہ درخواست ہے اب وہ درخواست کس کے پاس جائے گی اس درخواست کا کیا اپروول ہوگی سیکشن انچارج اپروو کرے گا ڈپارٹمنٹل انچارج اپروو کرے گا ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جائے گی ایچ آر ڈپارٹمنٹ میں جو ہے وہ فائنلی چھٹی جو ہے وہ اپروو ہو گئی اور وہ شخص چھٹی پہ جائے گا اس کا ریکارڈ پے رول سیکشن کے پاس جانا ہے پے رول نے اپنے پاس اپنے ریکارڈ میں یا ایچ آر کے اپنے ریکارڈ کے اندر اس کی چھٹی کی تفصیل لکھی جانی ہے پے رول نے پے رول بناتے ہوئے یا تو وہ پیڈ لیو تھی یا ان پیڈ لیو تھی اس کے حوالے سے انہوں نے جب پے رول بنانا ہوگا تو وہ پے رول بنائیں گے سو so, ایک مختصر سی چیز اتنے ساری ایکٹیویٹیز کو جنم دے رہی ہے اور وہ جو درخواست ہے suddenly becomes an important piece of paper store سے آپ نے مال ایشو کرانا ہے آپ نے لکھ کے درخواست دینی دینی یا اسٹور ایشو ریکوزیشن بنانی ہے یا اسٹور ایشو پھر وہ اسٹور ریکوزیشن کی بیسس کے اوپر اسٹور ایشو بنے گا اسٹور ایشو نوٹ بنے گا اور پھر آپ کو وہ چیز ملے گی اگر وہ اسٹور میں چیز نہیں ہے تو وہ پرچیز والوں کے پاس جائے گی اور پرچیز والا اپنا فنکشن شروع کرے گا پھر وہ جب پرچیز ہو جائے گی مال اسٹور میں آ جائے گا پھر اسٹور والا جو ہے وہ آپ کو اسٹور ایشو نوٹ پہ مال ایشو کر دے گا اس کے ساتھ ساتھ جس سے آرڈر پلیس کیا ہے اس کو آپ نے پیسے بھی دینے ہیں اس کی لائبلٹی بھی اکاؤنٹس میں کریٹ ہونی ہے اس کی پیمنٹ بھی اکاؤنٹس والوں نے کرنی ہے لہٰذا اکاؤنٹس والوں کو بھی اور اسٹاک جو ہے اس میں بھی اضافہ ہوا ایسٹ ہے کمپنی کا اس میں بھی اضافہ ہوا ہے لہٰذا یہ تمام انٹریز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ وہ بھی اکاؤنٹس والوں نے کرنی ہے تو ایک اسٹور ریکوزیشن کے اوپر جو آگے فنکشنز بنتے جا رہے ہیں اور ایکٹیویٹیز ہوتی جا رہی ہیں ان کی وجہ سے اتنے سارے اور ایکٹیویٹیز بھی جنم لے رہی ہیں اور ان کو بھی کنٹرول کرنا ہے تو یہ ساری چیز جو ہے یہ انالس کے اندر آپ کو سامنے آتی ہے ڈاکومینٹس کی بات ہو رہی تھی کہ ڈاکومینٹس تیار کیا کیا ہوتے ہیں کہ کون کون سے ڈاکومینٹس ہیں کس کس چیز کے لیے ڈاکومینٹ ہر وہ ایکٹیویٹی کے جس کو ریکارڈنگ پروسیس کے اندر آنا ہے اس کے لیے کیا ڈاکیومنٹس تیار ہو رہے ہیں زبانی کلامی گفتگو تو نہیں ہے اس کے بعد کون یہ ڈاکیومنٹ ریز کرتا ہے کون اپروو کرتا ہے کمپیوٹرائزڈ کیونکہ کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے اندر اب ان کی اپروول وغیرہ کی بھی کا بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے کیا آن لائن کریں گے اپروول نہیں کریں گے یا کیسے ہوگا پھر کہ جی الٹیمیٹلی یہ ڈاکیومنٹ جو ہے یہ کہا جا کے فائل ہوگا وہ درخواست جو تھی وہ جو ریکوزیشن تھی وہ کہا جا کے فائل ہوگی اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا پھر سٹورز کا پرچیز کا اکاؤنٹس کا پے رول کا ایچ آر کا وغیرہ وغیرہ ان سب کا آپس میں connection relationship between the various segments of the entity اور اینٹیز یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بھی اس کے اندر شامل ہیں اور وہ relationship through paper flow کیسے ایویڈینس ہوتی ہے اور پھر سب سے بڑی چیز کہ جی یہ تمام انفارمیشن اس کے حوالے سے جو کنٹرولز اس انفارمیشن کے چیک اور انشور کرنے کے لیے اور اس کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے وہ کنٹرولز کیا گے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہم جو ہے اس انالس کے اندر جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اب کمپیوٹرائزڈ اور جو آپ کا مینوئل انوائرمنٹ ہے اس میں کچھ ڈفرینس ظاہر ہے کہ ہیں دونوں ایک جیسا ایک جیسے ماحول نہیں ہیں نمبر ایک logical access control issues arise in computerised environment یہ ان تمام ڈفرینس کا مطلب جیسے جیسے ہم اس لیکچر میں آگے چلیں گے وہ ظاہر ہوتا جائے گا لیکن چیز یہ ہے کہ جی آپ وہ جو تمام فنکشنس کی پرفارمنس ہے جو ہونی ہے کسی سیکوینس میں ہونی ہے تو وہ کسی لاجک کے حوالے سے ہونی ہے اور وہ ہر فنکشن پہ کوئی نہ کوئی کنٹرول کا معاملہ بھی ہے وہ کنٹرول افیکٹولی کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں کیسے ایکسرسائز ہوگا یہ ایشوز ارائیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے مینوئل انوائرمنٹ کے اندر تو جی میں ایک آفیسر یا امپلائی یا واٹ ایور ایک کاغذ لکھتا ہوں وہ کاغذ جو ہے سیکشن کے پاس جانا ہے انچارج کے پاس جانا ہے سیکشن انچارج سے ڈپارٹمنٹل انچارج کے پاس جانا ہے ڈپارٹمنٹل انچارج سے کسی اور کے پاس جانا ہے تو یہ ایک وہ سیکوینس بن گیا کہ جی یہ اس طریقے سے یہ اس چیز کی اپروول فلانا کرے گا اس چیز کی اپروول یہ کرے گا اس چیز اب یہی کام تمام کا تمام جو ہے وہ ایک کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ میں کیسے ہوگا کس طریقے سے ہوگا تو یہ ایشوز جو ہے یہ کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے حوالے سے ارائز ہوگا دوسرا فرق جو ہے کہ جی مینوئل انوائرمنٹ میں آپ ایک کاغذ لکھتے ہیں مناتے ہیں اس کاغذ سے کئی بکس اور رجسٹر جو ہیں ان میں انٹریاں ہو سکتی ہیں ڈپلیکیشن کلیریکل ورک کی ہوتی ہے کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر آپ ایک ڈاکومینٹ بناتے ہیں وہ ڈاکومینٹ کمپیوٹر پروسیس کے تھرو آٹومیٹکلی تمام بکس وغیرہ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہے جس جس کو انفارمیشن بھیجنی ہوتی ہے الیکٹرانکلی اس کو ڈلیور کر دیتا ہے یا اس کی بکس میں اس کی انٹری کر دیتا ہے تو اس طریقے سے آپ کا جو کلریکل ورک ہے اس کی ڈپلیکیشن یا ریپلیکیشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد option for automatic report generation in computerised environment versus manual data compilation یہ ایک بہت بڑی بہت بڑا فرق ہے کہ جی کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے اندر آپ نے رپورٹس یا آؤٹ پٹس اپنے جو ہیں وہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں اور ٹچ آف اے بٹن آپ کو وہ رپورٹس یا آؤٹ پٹس جو ہیں جس فارمیٹ میں آپ چاہتے ہیں وہ مل جاتے ہیں آپ کو بیٹھ کے وہ رجسٹر نہیں کھولنے پڑتے وہ کتابیں نہیں کھولنی پڑتی چار چار صفحے دس دس صفحے پچاس پچاس صفحے اور مخت... کئی کالمز جو ہیں ان کو ایڈ نہیں کرنا پڑتا سب ٹریک نہیں کرنا پڑتا ان کو کسی ترتیب نہیں دینی پڑتی کہ پھر آپ رپورٹ بنا سکے جو کہ مینوئل انوائرمنٹ میں ہوتا ہے اور اس طریقے سے وقت بہت زیادہ لگتا ہے آج کے زمانے میں جہاں پہ ہر وہ آفس جہاں پہ کوئی ایک فنکشن پرفارم ہو رہا ہے جو میننگ فل فنکشن ہے بزنس کے حوالے سے یوزر وہاں پہ بھی موجود ہے آن لائن جو ہے وہ ڈیٹا انٹری ہو رہی ہے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ تمام پلندے جو مینولی بنائے جاتے تھے ویریس اوریجنل سورس یا سورس ڈاکیومنٹس کے وہ تمام ایک سینٹرلائز ڈپارٹمنٹ میں کمپیوٹر کی ڈپارٹمنٹ میں آتے تھے جہاں پہ بہت سارے ڈیٹا کی پنچ آپریٹرز بیٹھے ہوتے تھے وہ ڈیٹا کمپیوٹر میں پنچ کرتے تھے پھر ان کا فرض یہ ہوتا تھا کہ وہ رپورٹر آج یہ ماحول تقریباً چینج ہر جگہ پہ ہو چکا ہے اور آج پوزیشن یہ ہے کہ جی یوزرز ان ڈپارٹمنٹس میں بیٹھے ہیں جو جہاں پہ فنکشنز پرفارم کیے جا رہے ہیں وہ وہیں پہ اوریجنیٹ کرتے ہیں انٹری کمپیوٹر پہ اوریجنیٹ اوریجنیٹ کرتے ہیں اس کمپیوٹر پہ اوریجنیٹ کی ہوئی اینٹری ہر جگہ پہ چلی جاتی ہے اور رپورٹ جو ہے آٹومیٹکلی جس شخص کو یا جن اشخاص کو وہ رپورٹ کا آپ نے ایکسس دیا ہوا ہے ان کو اس تک پہنچنے کی اجازت دی ہوئی ہے وہ وہ report at a touch of a button حاصل کر سکتے ہیں یہ کام مین اور انوائرمنٹ اور کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے اندر ایک بہت بڑا فرق اس کے بعد ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز اور وہ ہے ڈیٹا انٹیگریٹی ڈیٹا انٹیگریٹی کتاب میں ہم لکھتے تھے جب ٹھیک ہے جی یہ میں نے پینسل سے لکھ لیا اس کو کل ربڑ سے بجا کے کچھ اور لکھ لیا میں نے اس کو کاٹ دیا اس کے اوپر بلینکو سفیدی لگا دی اور اس پہ کچھ اور لکھ دیا کسی کو کوئی پتا نہیں چلا کہ جی پہلے کیا لکھا ہوا تھا یہاں پہ غلطی کیا تھی آج کمپیوٹر کے اندر آپ نے جو کچھ انٹری کی تھی غلط کی تھی صحیح کی تھی جیسی بھی کی تھی اس میں اگر کوئی چینج کرنا چاہ رہا ہے تو جو اوریجنل انٹری ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے جو چینج کی گئی ہے اس کا بھی ریکارڈ ہے جو وقت پہ چینج کی گئی کس نے کی یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ریکارڈ میں من رکھی جاتی ہیں آٹومیٹکلی رکھی جاتی ہیں شاید جو چینج کر رہا ہے اس کو چینج کرتے وقت یہ پتا ہی نہیں کہ یہ کام بھی ہو رہا ہے اور کمپیوٹر سے اور پرنٹ آؤٹ ٹریل جو ہے آف دیز امینڈمنٹس چینجز یہ تمام کا تمام جو ہے یہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور جو اس سارے ڈیٹا کی انٹیگریٹی کے حوالے سے جو دیکھ رہے ہیں لوگ وہ اس کو جو ہے وہ چیک آؤٹ کر سکتے پھر سب سے بڑی بات کہ جی آٹومیٹک اپڈیشن ہے اس ڈیٹے کی پچھلے ڈیٹے میں آٹومیٹک اپڈیشن ہو رہی ہے by that one entry being made at a particular source پھر اس کے بعد ڈرل ڈاؤن کا فنکشن جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں کہ جی ڈیٹیلڈ اینالیس ریکارڈیڈ ڈیٹا جتنا ہے اس کا ڈیٹیلڈ اینالیس آپ کو کرنے کا موقع مل جاتا ہے کمپیوٹرائز انوائرمنٹ کے اندر اس کے بعد flexibility of presenting data in desired format یعنی آؤٹ پٹ جو ہے وہ آپ کس طریقے سے چاہتے ہیں آپ پری ڈیفائن بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے لیے فلیکسیبلٹی رکھ سکتے ہیں کہ ہر رپورٹ فارمیٹ کو آپ خود ڈیزائن کریں گے یا آپ کے پاس یہ سہولت بھی ہو سکتی ہے کہ جی جو اسٹینڈرڈائز فارمیٹس ہیں ان کے علاوہ اگر آپ کسی اور فارم میں جو ہے وہ آپ اس کو ڈیٹا کو پریزنٹ کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ گرافکس کے فارم میں ہو چاہے وہ ڈائگرامس کے فارم میں ہو چاہے رپورٹ کا اسٹائل جو ہے اس کو مختلف کرنا چاہتے ہوں ٹیبل کسی مختلف طریقے سے بنانا چاہتے ہو تو وہ بھی سہولت آپ کے پاس ہے اور یہ آپ کو بہت بڑی ایک سہولت جو ہے کمپیوٹرائز انوائرمنٹ میں مل جاتی ہے فائنلی جو ڈفرنس ہے وہ ڈیٹا سیکورٹی کے حوالے سے بھی یہاں پہ ذکر کرنا ضروری ہے ڈیٹا سیکورٹی کا صرف مطلب یہ نہیں کہ جو ڈیٹا انٹر کیا گیا ہے یا کتابیں جو ہیں وہ بڑی محفوظ طریقے سے کہیں رکھی گئی ہے مینوئل انوائرمنٹ کے اندر آپ تالے لگاتے ہیں اور تالوں کے اندر کتابیں رکھتے ہیں کہ کوئی غلط شخص یا جو شخص جس کا کوئی ان سے تعلق نہیں ہے اس کے ہاتھ تک یہ کتابیں نہ پہنچ جائیں اس کے اندر جو سیکورٹی سسٹم ڈیوائز کیا جاتا ہے کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے اندر وہ دو تین کام کرتا ہے وہ جو فنکشنز لوگوں نے پرفارم یوزرز نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں ان کو لمٹ کر سکتا ہے ان پہ چیکس لگا سکتا ہے وہ ڈوئل فنکشنز کریٹ کر سکتا ہے کہ دو ڈوئل چیکنگ کا فنکشن لگا سکتا ہے کہ ایک شخص انٹر کرتا ہے دوسرا فرض جو فرد جو ہے وہ اس کو چیک کرتا ہے کہ جو انٹری کی گئی ہے وہ اس نے صحیح کی ہے یا نہیں کی ہے وہ اپروو کرتا ہے تو پھر وہ آگے کہیں ٹرانزیکشن جاتی ہے اس کا فردر پروسیسنگ شروع ہوتی ہے دوسرے rights to the information right to you to extract the information اور ایون سی دی انفارمیشن اس تمام چیز کو بھی سیکیورٹی سسٹم کے حوالے آپ محفوظ کر سکتے ہیں اور وہ ڈیٹا جو ہے اس کو اب غلط استعمال یا اس میں چینجز ان سولسیٹڈ یا ان اپروڈ یا ان انتھورائزڈ چینجز کرنے کا اور اس ڈیٹا تک پہنچ جو ہے یا ایکسس جو ہے وہ آپ بہت آپ نے مشکل کر دی سو یہ کچھ میجر ڈفرینس جو between computerised and the manual environment ہیں یہ آپ کے سامنے ہوئے تو اب ہم بات کر رہے ہیں چل کر کے کہ جی سسٹم اینالس ان ڈیٹیل کہ کیسے ہوتا ہے کون کرتا ہے تو یہ بات اب دیکھتے ہیں سسٹم کو سمجھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ سسٹم سسٹمس کون کرتا ہے وہ سسٹم سسٹمز اینالسٹ کرتے ہیں سسٹمس اینالسٹس جو ہیں وہ پروگرامرز نہیں ہیں system analyst are knowledge workers who facilitate the development of information systems and computer applications by bridging the communications gap that exist between non technical system users and developers یہ وہ حضرات ہیں یا لوگ ہیں جو اپنے experience knowledge of the business experience of both the manual processes as well as the computerised environment ایک ایسا چیز ایسی چیز ہے ایسا شخص ہے جو برج کرتا ہے گیپ مینجمنٹ یوزر ڈیزائنر کے درمیان گیپ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جی جو مینجمنٹ ہے یا ٹاپ مینجمنٹ ہے اس کو شاید کمپیوٹر کے بارے میں یا کمپیوٹرائزڈ انوائرمنٹ کے بارے میں اتنا نالج ڈیپتھ میں نہ ہو جتنا کہ ضروری ہوتا ہے to take decision systems business systems کو ٹرانسلیٹ کرنا انٹو ا لینگویج اور into into into something which the developer who has nothing to do with business systems, who has never been a part of business systems, اس کو سمجھ آنے کے لیے اس کو وہ پورا بزنس سسٹم جو ہے وہ وہی شخص بتائے گا یہ سسٹم اینالسٹ بنائے گا بتائے گا کہ جی یہ کیا ہے اور کیسے چل رہا ہے اور کیوں ویریئس فنکشنز جو ہیں وہ کس حساب سے کس طریقے سے کیوں پرفارم ہو رہے ہیں تیسری چیز کہ جی جو ڈیزائنر ہے جس نے سسٹم ڈیزائن کرنا ہے وہ بھی یہ سمجھنا چاہے گا اس سسٹم کو کیونکہ کسی کے پاس اتنا وقت تو ہے نہیں ہے کہ جی چھ چھ مہینے اور آٹھ آٹھ مہینے اور دس دس مہینے اور بارہ بارہ دو دو سال بیٹھے رہے کہ جی ہاں جی اب ہم سسٹم سمجھ رہے ہیں اب اس کو ڈیزائن کر رہے ہیں project has to be dynamically basis solution to do all of drop of work has segment in such a fashion کہ آپ اسپیشلسٹ لے کر کے آ رہے ہیں کہ صاحب یہ کام جو ہے اس کو سمجھنا اس کو اینالائز کرنا اس میں اگر کوئی ایررز ہیں کوئی کنٹرولز کی کمی ہے کوئی ڈپلیکیشنز ہیں ہیں ریپلیکیشنز ان سب کو ریموو کرنا اور اس پورے سسٹم کو سمجھنا وہ سسٹم اینالسٹ کا کام ہے اس نے سمجھ لیا وہ اب ٹرانسلیٹ کرے گا to the designer and to the developer کہ جی یہ کیا چیز ہے اور اس کو کیسے آپ نے ہینڈل کرنا وہ پھر اس کو سمجھنے کے بعد اس کو ہینڈل کریں گے اور اسی کی ڈیزائن بنائیں گے اور ڈیزائن بنانے کے بعد جو ہے اس کی ہارڈ کوڈنگ جو ڈیولپمنٹ ہے actual development of the application software ہے اس تک ہم پہنچے تو سسٹم analyst is a key function in the entire process of system analysis and design اس کے بغیر کاروبار یا کام ہونا مشکل ہے اگر ہوگا تو وہ شاید اٹکل پچو ہی کہلائے گا سسٹم اینالسٹ یہ اب جو آپ سلائڈ دیکھ رہے ہیں اس میں ہم نے ڈائگرامیٹکلی وہی ریلیشن شپ آپ کے سامنے رکھی ہے ایک اینڈ پہ ہم نے بزنس پیپل اور دوسرے اینڈ پہ ہم نے پروگرامرز کمپیوٹر پروگرامرز بیچ میں سسٹم اینالسٹ کو ڈیزائنر کو ہم نے نہیں ڈالا سسٹم اینالسٹ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیزائنر بھی ہے لیکن ڈیزائنر کا زیادہ تر کام جو ہے وہ پروگرامر سے لنکڈ ہے سو ریلیشن شپ جو ہم نے سمجھنی ہے وہ business people to system analyst program business people کے جو سوال جو کوشچنس جو پرابلمس جو ایشوز ہے وہ کمپیوٹر پروگرامر جو ہے وہ کیسے سمجھے گا کس کے تھرو سمجھے گا یہ سسٹم اینالسٹ کا رول ہے جو بزنس پرسنس جیسے میں نے پہلے کہا may be able to defines to be computerised that is establish the scope of computer they may not fully understand the capabilities and limitation of modern information technology جی ہم نے کمپیوٹرائزیشن کرانی ہے جی کمپیوٹرائزیشن کر دیں وہ جی کر دیں بس جی آپ یہ ہے نا جی سارا سسٹم ہے this may be an approach of a business person successful business person but somebody successful business person یہ سارا جو آپ کاروبار ماشاء اللہ بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں اس کاروبار کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے یہ یہ تقاضے ہیں اس کو ساتھ یہ یہ یہ, یہ کرنا پڑے گا اور تب جا کے آپ کی کمپیوٹرائزیشن ہوگی اگر آپ نے کام صحیح طریقے سے کرنا ہے تو اگر نہیں کرنا تو پھر ٹھیک ہے جیسے میں نے پہلے کہا کسی بھی طریقے سے کر لیں آپ لیکن ریزلٹ اس کا کیا ہوگا sooner or later you get have problems you will either not be achieving the objective you will not have the outputs in the fashion or the manner that you desire or the results will not be as they should be so business people کی تو یہ بات ہو گئی اب کمپیوٹر پروگرامرز کی طرف آ جائیے computer programmers apply information technology to build information systems which solve these problems but they do not fully understand the business application they are trying to computerise or support and questions will arise کہ جی یہ اس کو دو مرتبہ کیوں کرنے کی ضرورت ہے یہ ایسے کیوں ہوگا اور ایسے کیوں ہوگا یہ رپورٹ ایسے کیوں نکلنی ہے ایسے کیوں نہیں نکل سکتی پوائنٹ کہ جی بزنس پروسیسز کی اپنی ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ڈیٹا پروسیس کرنے کی ریکوائرمنٹس کچھ اپنی ہوتی ہیں کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہوتے ہیں ہیں کچھ جن کے حساب سے ان کو جو ہے وہ ہینڈل کیا جاتا ہے وہ پرنسپلس پروگرامر کے لیے نہیں چینج ہو سکتے وہ کسی کے لیے چینج نہیں ہو سکتے so system analyst is the linchpin جو کہ اس ساری چیز کو اس برج اس گیپ کو برج کرتا ہے due to his expertise in development knowledge of business processes awareness of industry best practices وہ یہ کام سکسفلی کر سکتا ہے اور پھر اس کی جو اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے بزنس اور کمپیوٹنگ دونوں کے حوالے سے وہ بڑا اسینشل رول پلے کرتی ہے اس سارے کام میں تو یہ سسٹم انالیسس کے حوالے سے یا اینالسٹ کے حوالے سے اور بریفلی سسٹم انالیسس کے کچھ اہم پہلو اور difference between the and computerised environment کے سسٹم انالیسس کے حوالے سے اس کا ہم نے ذکر کیا اب ذرا یہ دیکھے کہ جی ڈیزائننگ کا کانسپٹ سسٹم ڈیزائننگ کا کانسپٹ جو ہے وہ کیا ہے سسٹم نے اینالسٹ نے بیٹھ کر کے سارے سسٹم کو اینالائز کر لیا وہ اینالائز کر لیا کیسے کر لیا اپنے ذہن میں کر لیا ایک ناول لکھ دیا اس کے بارے میں چھ سو سفے لکھ دیے کہ جی یہ پروسیسز ہوتے ہیں یہ فنکشن ہوتے ہیں یہ ایسے ڈاکیومنٹ بنتا ہے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یا کیا کرتا ہے اب اس طرف چلتے ہیں لیکن پہلے concept of system design Basic definition of a system design is that it is a problem-solving technique that reassembles a system's components back into a complete system. This may involve adding, changing, deleting pieces relative to the, or portions or parts relative to the original system. ہم اینالائز کر رہے ہیں ہر سیگمنٹ آف دا بزنس کو finance accounts payroll production ordering purchasing H R stores workshops each segment marketing ہر چیز کو آپ اینالائز کر رہے ہیں ہر چیز کا انالسس کرنے کے بعد آپ نے جو ہے اس انلس کو سمجھ کے اب ایک ایسا ڈیزائن کریٹ کرنا ہے putting all of them back in together کہ وہ جو جگ سو پزل ہے وہ ایک کمپلیٹ پکچر تیار ہو جائے جو کہ پہلی سچویشن سے زیادہ ایفیشنٹ ہے روبسٹ ہے فنکشنل ہے اور مور موسٹ امپورٹنٹلی جو آپ کے آبجیکٹوس ہیں in terms of what you desire the kind of output that you desire from that system وہ آپ کو مل جائے اب اس ساری کاوش کے اندر بہت سارے جیسے میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں فنکشنس یا پورشنس یا بٹس کمپوننٹس ایسے ہوں گے ہم مینوئل سسٹمز میں ضرور یہ لکھتے ہیں کہ جی یہ جو ایک ایشو نوٹ بنے گا اس کی تین کاپیاں ہوں گی یا یہ پرچیز آرڈر بنے گا تو اس کی چار کاپیاں ہوں گی ایک فلانے کو جائے گا ایک فلانے کو جائے گا ایک فلانے کو جائے گا ڈپارٹمنٹ کو جائے گا ایک چوتھے ڈپارٹمنٹ ایک اپنے پاس ہم فائل کریں گے اب یہ چار کاپیاں کمپیوٹر پہ نہیں بنے گی کمپیوٹر پہ تو ایک ہی پرچیز آرڈر کی کا فارم آپ نے بھرا وہ جس جس محکمے میں جانا ہے اس کے پاس اس سے ریلیٹڈ جو اس کے مقصد کی انٹریز ہیں وہ اس کو یا انفارمیشن جو ہے وہ اس ڈپارٹمنٹ کو آٹومیٹکلی مل جاتی ہے اور اس کی اس کے سامنے آ جاتا ہے اس کی اسکرین پہ آ جاتا ہے کہ جی یہ مزید اضافہ ہوا لسٹ آف پرچیز آرڈر میں تو وہ جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ ڈسٹریبیوشن کنورٹ ہو گئی without having to make four carbon copies اب آپ ایک ہی اینٹری کرنے پہ سب کو وہ انفارمیشن ہاں جو اوریجنل ہے وہ ظاہر ہے کہ جی supplier unless the supplier is also connected to your system computerised system جو کہ آج کل سپلائی چین مینجمنٹ کے حوالے سے ای آر پی کے حوالے سے یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ آپ بھی اپنے سپلائر کو آن لائن ڈائریکٹلی آرڈر اسی وقت دے سکتے ہیں جس وقت وہ آپ کے یہاں پہ اپروو ہوتا ہے تو یہ سہولت جو ہے یہ موجود ہے اور اس طریقے سے وہ فنکشنز جو کہ مینولی کیے جاتے تھے وہ آج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ایک اور ڈیفینیشن سسٹمز ڈیزائن کا systems design is the process or art of defining the hardware and software architecture components interfaces and data for a computer system to satisfy specified requirements simple definition لیکن ساری چیز کو وہ کور کر رہا ہے کہ جی آپ آرکیٹیکچر بھی ڈیفائن کر رہے ہو آپ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر دونوں کا آرکیٹیکچر ڈیفائن کر رہے ہو جو اس کے بٹس اینڈ پیسز ہیں ہارڈ ویئر کے ان کو آپ ڈیفائن کر رہے ہو جو ماڈیولس بننے ہیں ان یعنی جو پروگرامز انڈیویجول فنکشنز کے لیے بننے ہیں ان کے حوالے سے جو ان کے آپس میں ریلیشن شپ ہونی ہے جو یوزر کے ساتھ ریلیشن شپ ہونی ہے یا یوزر نے جو کچھ دیکھنا ہے یا یوزر نے جو کچھ ریسیو کرنا ہے اور جو ڈیٹا ہے وہ کس طریقے سے اسٹور ہونا ہے اس میں کیا کیا چیزیں اسٹور ہونی ہیں یہ تمام ریکوائرمنٹس کو یہ سسٹم ڈیزائن جو ہے کور کرتا ہے سسٹم اور system design are talked of together because design can not be done before the analysis is completed analysis logically leads on to a design or redesign of a system so they the concepts since they are in they are both the analysis and the design part are related to each other therefore it may seem that some of the concepts are overlapping or they are exactly the same لیکن جب ہم کام کرتے ہیں تو لاجکلی یہی ہے کہ جی انالیس میں جو فنکشنز کیے ان سے آگے ہم ڈیزائن کی طرف چلتے ہیں سو so, یہ ان کا دامن چولی کا دونوں کا ساتھ ہے ایک دفعہ سسٹم اینالائز ہو جائے سسٹم اینالائز جس وقت ہوتا ہے تو اس میں نہ صرف بزنس پروسیسز اور فلوز کی بات آتی ہے لیکن اس میں جو یوزرز ہیں ان کی ریکوائرمنٹس ان کی نیڈس ان کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ کیا ہے وہ اس لیے ان کے بارے میں سوچنا اس وقت ضروری ہو جاتا ہے کیوں کہ وہ ضروریات اگر کچھ ایسی ڈیٹیلز پہ بیسڈ ہیں کہ جن ڈیٹیلز کو ڈیزائن اسٹیج میں ہم اگر انکارپوریٹ نہیں کرتے تو وہ آبجیکٹ وہ رپورٹس جو ہیں وہ پھر حاصل نہیں کی جا سکتی سو سسٹم ڈیزائن کے جو کمپوننٹس ہیں اس کی طرف اگر ہم چلے تو اس میں جو چیزیں آتی ہیں جن کا لامحالہ تعلق اس بات سے ہے کہ جی انالس ان تمام چیزوں کے بارے میں ہو چکا ہونا چاہیے اور وہ ہمارے پاس موجود ہونا چاہیے انفارمیشن اس میں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی designing usable and complete input دوسرا designing well defined and usable output with flexibility to presentation of out in any form تیسرا ڈیزائننگ فائل اور ڈیٹا بیس اور چوتھا designing user interface that is the input screen as it would be seen by the user اب جو سب سے پہلا کمپونیٹ ہم نے آپ کو بتایا کہ usable and complete input اس کا کیا مطلب اس کا مطلب کوائٹ سمپلی یہ ہے کہ جو بھی ڈیٹا آپ انٹر کسی فنکشن کے حوالے سے کر رہے ہیں اس فنکشن کے اندر کون کون سی ایسی امپورٹنٹ چیزیں ہیں یا ایسی امپورٹنٹ ڈیٹا اب ڈیٹا کا مطلب صرف یہ نہیں کہ فگرز ہیں ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ جی جو اگر اس میں لوکیشن ہے نیم آف سپلائر ہے ڈیٹ ہے بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہے یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری اگر آپ نے ریکارڈ کرنی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں ہر اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے اس فنکشن کے حوالے سے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کون کون سی انفارمیشن ہے جو ہمیں ریکارڈ کرنی ہے یہ بھی ہوا ہے کہ لوگ یہ بھول گئے بینکنگ سسٹم یا اکاؤنٹنگ سسٹم بناتے ہوئے کہ جی چیک نمبر رکھنا بھی ضروری ہوتا ہے جس وقت وہ سسٹم بن گیا اور استعمال کے لیے پیش کیا گیا وہ جی وہ چیک نمبر کے حساب سے ہمیں کوئی رپورٹ نہیں آ رہی جی آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ جی چیک نمبر رکھا جانا چاہیے آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ کاسٹ سینٹر کا بھی کوئی حوالہ ہونا چاہیے آپ نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ لوکیشن ہونی چاہیے چیز یہ اس چیز کا مقصد اس, اس بات کا مقصد یہ ہے کہ تمام وہ ان جو کہ آپ کے آئندہ کسی اور جگہ بھی کسی ریفرنس سے استعمال میں آ سکتی ہیں وہ ہر پٹ اور ہر فنکشن کے حوالے سے یا ہر فنکشن کی پٹ کے حوالے سے وہ آپ کو سامنے رکھنی پڑیں گی اور ان کو ڈیزائن میں لانا پڑے گا اور جس وقت آپ اسکرینس کی بات جو یوزر انٹرفیس ہے جو آخری پوائنٹ تھا اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو وہ اسکرین جو سامنے نظر آئے گی اس کے اندر وہ تمام یا بیشتر اس میں سے جو فیلڈز ہیں وہ نظر آنی چاہیے جن کو آپ چاہتے ہیں کہ نظر آئیں اور جن کا کے استعمال آگے چل کے ہونا ہے مثال کے طور پہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جی انٹرفیس کے اندر جو یوزر انٹرفیس ہے اب اگر آپ کوڈ لکھتے ہیں ایک نمبر لکھتے ہیں وہ نمبر آپ نے ایک اسپیشل سپلائر کے نام پہ کو الاٹ کیا ہوا یا اسپیشل اکاؤنٹ کو کسی کو الاٹ کیا ہوا تو کیا یہ ضروری ہے کہ پورا نام یا ڈسکرپشن بھی اس اکاؤنٹ کی لکھی جائے یا اس سپلائر کی لکھی جائے کوئی ضروری نہیں ہے آپ صرف وہ نمبر یا کوڈ جو ہے وہ اگر آپ ڈال دیں تو وہ انفارمیشن جو ہے وہ آٹومیٹکلی آ جانی چاہیے اس کا جو ریلیونٹ اکاؤنٹ ہے جنرل لیجر میں جس میں وہ ڈیبٹ ہونا ہے یا کریڈٹ ہونا ہے وہ بھی اپیئر ہو جانا چاہیے اس کا نمبر بھی اپیئر ہو جانا چاہیے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کو لکھنی نہیں پڑیں گی اگر اس کا کاسٹ کسی کاسٹنگ ریکارڈ کے ساتھ کوئی تعلق ہے تو اس میں بھی افیکٹ جائے گا جانا ہے وہ کاسٹ سینٹر لکھنا ضروری ہے کاسٹ کوڈ لکھنا ضروری ہے پھر بات ہوئی تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہم نے ان پٹ کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں اور ان پٹ اسکرین جو ہمارے سامنے آ رہی ہے وہ اس کے حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فنکشنس کے ان پٹس کو ہم نے دیکھنا کیا ہے کون کون سی انفارمیشن ہم نے ریکارڈ کرنی ہے اور وہ انفارمیشن کس ترتیب سے کس لاجیکل ترتیب سے جو ہے وہ اسکرین پہ نظر آنی ہے اس کے بعد آؤٹ پٹس آؤٹ پٹس جو ایک اسٹینڈرڈائز فارمیٹس ہیں اس کے حوالے سے اور فلیکسیبلٹی ہو سکتا ہے کہ بہت سارے امپلائیز اس بات کی چاہے کہ جی ہم خود اپنا ڈیٹا جو ہے وہ کسی اپنی ڈیزائرڈ فارمیٹ کے اندر وہ رپورٹ کرنا کریں گے تو وہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے ان کے پاس کچھ رپورٹس ڈیفائنڈ ہوں گی کچھ میں آپ کو فلیکسیبلٹی ہوگی کہ آپ ان کو خود ڈیفائن کر لیں ڈیٹا فائلز یا ڈیٹا بیسز جو ہیں ان کے اندر جو ڈیٹا رکھا جائے گا ڈیٹا میں فگرز بھی شامل ہے ڈسکرپشنز بھی شامل ہیں یہ تمام چیزیں شامل وہ جس آرڈر میں رکھا جائے گا وہ آرڈر ایک لاجیکل سیکوینس میں ہونا چاہیے کیوں کہ اس ڈیٹا فائل یا ڈیٹا بیس میں جس طریقے سے ریکارڈ رکھا گیا ہے وہ افیکٹ کرے گا اس کو اس کی پروسیسنگ کو اگر چیزیں لاجیکل آرڈر میں نہیں لکھی گئیں ایک لاجیکل سیکوینس میں نہیں لکھی گئیں تو پھر وہ ڈھونڈے گا اس ساری چیز کو اور ڈھونڈنے کے بعد اس کو جو ہے اس پہ کوئی ایکشن لے سکے گا دیٹ مینس کہ جی پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ بڑھ جائے گا اور جو جواب آپ کو ہاف منٹ میں ملنا چاہیے وہ آپ کو ہاف منٹ میں نہیں مل سکتا اب آئندہ کے لیکچر میں ہم پٹس کی جو ہم نے بات کی کہ یوزبل اینڈ کمپلیٹ پٹس اس کے حوالے سے اور مزید جو یہ کمپوننٹس تھے ان کے حوالے سے گفتگو کریں گے آج کا لیکچر ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں شکریہ اور خدا حافظ